فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم بزرگوں اور بھائیوں پردہ نشین مائیں بہنیں اور بیٹیاں آپ کی اس بستی میں بہت برسوں کے بعد حاضری ہوئی آپ کی محبتیں آپ کا پیار ہمیں یہاں کھینچ کر لایا ہمارے اشرف بھائی اور ان کے رفقا کئی مرتبہ کھرور پہنچے کئی مرتبہ سورت پہنچے مجھے مجبوراً ان کی محبت کو دیکھ کر کہ جو بار بار اتنا لمبا سفر کر کے مجھ تک پہنچ رہے ہیں یہ یقیناً ان کی سچی طلب کی دلیل ہے تعالی شان ہو ہمیں مرضیات مولا کے مطابق کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے ابھی جو حافظ ساجد صاحب نے جو آیتیں پڑھی بروقت ایک بات ذہن میں آئی ان آیتوں سے متعلق ان آیتوں کی ایک وجہ ہوئی تھی اتارنے کی جس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے مومن وہ ہیں جس کی ساری ادائیں قرآن اور حدیث کے تابع ہوں مومن دوسروں سے بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا ہے اللہ نے جس کو قیامت تک کا موجزانہ قرآن عطا کیا ہو اسے کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے اگلے نبیوں کے معجزات ان کے ساتھ قبر میں چلے گئے حضرت موسا علیہ السلام کا وہ آسا وہ لاتھی جو فیضا ہی حیت ان دوڑنے والا سانپ تھا حضرت موسا کے ساتھ ختم ہو گیا حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کا وہ معجزہ کہ بغل میں ہاتھ ڈالیں اور نکالیں تو آفتاب کی طرح چمکتا تھا حضرت موسا کے ساتھ قبر میں چلا گیا حضرت صالح علیہ سلاط وسلام کی اونٹنی جو پہاڑ فتح اور اندر سے نکلی اور نکل کر فوراً بچہ دیا دنیا سے ختم ہو گئی وہ عیسا علیہ السلام کے ہاتھ جس سے نابینا کو بینائی ملتی تھی ابرس اور کوڑی کے بیمار کو شفا ہوتی تھی کمب ادن اللہ کہنے سے مردہ زندہ ہوتے تھے موسا کے عیسا کے وہ معجزات حضرت عیسا کے ساتھ قبر میں چلے گئے میرے نبی علیہ السلاط وسلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے کتنے معجزات کوئی گن نہیں سکتا علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی خصائص القبرا اور نبی کے تین سو معجزات لکھے امام بے حقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی دلائل القبرا اور ایک ہزار معجزات لکھے اور پھر اخیر میں فرماتے ہیں میرے علم کے مطابق یہ معجزات ہے ورنہ نبی کے معجزات اس سے بھی زیادہ ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جس میں کنکریوں کا سلام کرنا قضائے حاجت اور استنجا کی ضرورت پڑی پردہ اور آر کے لیے کوئی چیز نہیں تھی ابو حریرا سے کہا کہ جاؤ اس درخت کے پاس اور یہ کہو کہ اللہ کا نبی بلاتا ہے ابو حریرا درخت کے پاس جا کر اس کی تہنی پکڑ کر کہہ رہے ہیں اللہ کا نبی تجھے بلا رہا ہے ابو ہریرا حریرا فرماتے ہیں وہ اس طرح درخت زمین پھاڑتا ہوا چلنے لگا جیسے پالتو بکری چلتی ہردی کا بات کرنا بیل کا بات کرنا اونٹ کا بات کرنا پیالے میں ہاتھ ڈالو تو وہ پانی اتنا بھر جائیں کہ سات سو صحابہ پی لیں کھا لیں اور غسل کر لیں اور مشکیزیں بھر لیں یہ سب معجزات ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے لیکن یہ بھی سب ہمارے نبی کے ساتھ رخصت ہو گئے ان میں سے کوئی معجزہ ابھی تمہیں نہیں ملے گا چاند کے دو ٹکڑے کر دے گا اشارہ کرتے ہوئے ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ چلا گیا یہ چاند کا معجزہ تو خود ہندوستان میں بھی دیکھا گیا تھا تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے لوگ سمجھتے ہیں اس میں فرشتے کی تاریخ ہوگی فرشتے کی کیا تعریف ہوتی فرشتہ تو ایک نوری مخلوق ہے اللہ کی لا یاسون اللہ ہمامرحوم والون ہما مرون اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اشکال مختلف مختلف شکلوں میں اللہ نے ان کو اجازت دی فرشتہ اس تاریخ کے لکھنے والے کا سرنیم ہے انہوں نے اپنی کتاب کو اپنے سرنیم کی طرف منسوخ کر دی تاریخ فرشتہ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ علاقے ماروار میں ماروار ہمارے وہاں جو علاقہ ہے ماروار کے علاقے میں راجا بھوج نے جو اپنے محل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے اور زمانے کے جوتیس اور نجومیوں کو پوچھا انہوں نے بتایا کہ اس سمت میں کوئی آدمی ہے جس کے ہاتھوں پر یہ ظاہر ہوا ہے اور راجا بھوج نے اس کی تحقیق کے لیے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا اور وہ آدمی حجاز مقدس پہنچے مکے شریف میں اور معاملے کی تحقیق کی صرف تحقیق نہیں نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور وہ آئے اور ان کے ہاتھ پر اس راجا نے یہاں ایمان قبول کیا اس کا نام عبد اللہ رکھا گیا یہ تاریخ میں ثابت ہے لیکن یہ سارے معجزات وقتی تھے سب چلے گئے البتہ میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تمام نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے مجھے بھی دیے ولاکن اوتی تو باہر مجھے قرآن کا جو معجزہ عطا کیا ہے یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے وہاں ارض ان اکثر امتی یومن قیامت جب آپ کا یہ معجزہ قیامت تک کا ہے تو لوگ قیامت تک اس معجزے کو دیکھتے رہیں گے اور اس کو دیکھ کر ایمان لاتے رہیں گے نبی فرماتے اسی بنیاد پر مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری مسلمان امت سارے نبیوں سے زیادہ ہوگی کتنی زیادہ ہوگی اللہ کے نبی نے اسے بھی روایتوں میں بیان فرمایا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں جانے والی کل جنت میں جانے والی کل ایک سو بیس صفحے ہوگی اب وہ سب کتنی بڑی ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہماری طرح نہیں مسجدوں کی صفحے اگر سو آدمی ایک سب میں کرے ہوتے ہم کہتے ہیں بہت بڑی مسجد ہماری وہ سب کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سو بیس صفحے جنت میں جانے والی ہوگی اس میں اسی سب صرف میری امت کی ہوگی اور چالیس سب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ سلاد وسلام تک تمام انبیاء کی مل کر ہوگی سب سے زیادہ جنت میں جانے والے اس امت کے لوگ ہوں گے میرے آقا ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگے فرمایا کہ جنتیوں کا حال جہنمیوں کے مقابلے میں ایسا ہوگا کہ اگر کالے بیل پر ہاتھ رکھو جس پر تھوڑے سے سفید بال ہو پیشانی پر باقی پورا بیل کالا ہو تو پورے کالے بیل پر ذرا سے سفید بال ہو جہنمیوں کے مقابلے میں جنت میں جانے والے اتنی حیثیت میں ہوں گے جتنے سفید بال کی حیثیت صحابہ گھبرا گئے اس لیے کہ ان کو تو خوف تھا جہنم میں جانے کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ تقریریں چلتی رہیں دعوت و تبلیغ کی محنت چلتی رہے ہم ہیں کہ اپنے کاموں میں مست رہیں گے صحابہ کا عالم تو یہ تھا در کا خوف کا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہیں بولتے جا رہے ہیں نا فقہ حنزلہ نا فقہ حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا سدی کے اکبر مل گئے راستے میں فرما کیا بول رہے ہو کہاں منافق تم ہو گئے مسلمان ہو تم تو فرمایا نبی کی مجلس میں جو میرا حال ہوتا ہے اللہ کی یادوں کا ذکر کا خوف خدا کا جنت کی محبت کا جہنم سے ڈر کا میں جب اپنے گھر پہ جاتا ہوں تو بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں بچوں سے کھیلنے لگ جاتا ہوں بیوی سے کھیلنے لگ جاتا ہوں تو وہ جو کیفیت میری نبی کی مجلس میں ہوا کرتی ہے وہ کیفیت گھر پہ نہیں ہوتی تو وہ اور حال ہوا یہ اور حال ہوا منافق نہیں تو اور کیا ہوا منافق اسی کو کہتے ہیں ابو بکر کہنے لگے اگر اسی کو منافق کہتے ہیں تو میرا بھی یہی حال ہے کہ میں اللہ کے نبی کی مجلس میں کچھ اور حال ہے اور میرے مکان پر جاتا ہوں تو میرا کچھ اور حال ہے چلو میں بھی منافب ہو گیا دونوں دربار نبی میں پہنچے اور دونوں نے اپنا مقدمہ رکھا اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں کدا وہاں کدا کزا ایسی بھی حالت رہتی ہے ایسی بھی حالت رہتی ہے میری مجلس میں جو تمہاری کیفیت رہتی ہے وہ کیفیت اگر چوبیس گھنٹے رہے گی تب تو فرشتے تم سے ملاقات کریں گے لیکن ادھر بیوی بچوں کے حقوق کیسے پورے ہوں گے صحابہ کو اللہ کا در تھا اللہ کا خوف تھا چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اللہ سے درا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تاریخ پڑھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تاریخ پڑھیں حضرت حسن کے ساتھ جب صلح کی ہے تو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ سے فرمایا کہ صلح نہ کرو لشکر ہمارے پاس بہت بڑا ہے حضرت امیر معاویہ کہنے لگے میرے نبی کی امت کا خون بہت بہ چکا ہے اب میں اپنے نبی کے خون کو بہانا اپنے نبی کے خون اپنے نبی کی امت کے خون کو بہانا نہیں چاہتا ہوں کوڑے کاغذ پر دستخط کر دی اور دو آدمیوں کو بھیجا اور یہ کہا کہ حسن جو شرطیں رکھے ساری شرط منظور ہے مجھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے ان دونوں نے کہا معاویہ صلح چاہتے اور یہ فرمایا آپ کی جو شرطیں ہوگی آپ اپنے ہاتھوں سے تحریر کر دیجیے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرطیں رکھ کر صلح کر لی حسن نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے نانا کی امت کا خون بہت بہ چکا ہے اب ہم زیادہ بہانا نہیں چاہتے اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر ہم ان عہدوں کے خاطر لڑتے رہیں گے آپ نے صلح فرما لی اور ساری شرطوں کو معاویہ نے قبول کر لیا اس موقع پر معاویہ کی آنکھوں سے دھر دھر آنسو جاری ہے اور حسن کو مبارکبادی دے رہے ہیں اور یہ فرمایا کہ تم نے واقع اپنے نبی کے نواسا ہونے کا حق ادا کر دیا اللہ کے نبی یہ کہہ کر گئے تھے کہ میرا یہ لال اس کے ذریعے سے اللہ میری امت کی دو بڑی جماعتوں میں سنا کر آئے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں بہرحال اللہ کی خشیت اللہ کا خوف زندگی میں ہونا چاہیے حضرات صاحب کرام تو چھوٹے چھوٹے مسئلے میں اللہ سے اتنے ڈرتے تھے حضرت عمر کو جب نیزا لگا نماز میں تھے عبد الرحمان ابن عوف نے نماز پڑھا دی مختصر پہلی رکعت میں سورہ فلک دوسری رکعت میں سورہ ناس مختصر نماز پڑھا دی اور اس کے بعد حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لے گئے جو چیز ڈالتے ہیں پیٹ سے نکل جاتی ہے اس لیے کہ کاری زخم ہو چکا تھا گہرا بہت اندر تک پہنچ چکا تھا تین دن گزر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وقت آ چکا ہے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا اور یہ فرمایا کہ جاؤ عبداللہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے اجازت لو کہ تمہارے حجرے میں کمرے میں ایک جگہ ہے اگر اجازت ہو تو عمر دفن ہونا چاہتا ہے اگر ام المؤمنین عائشہ اجازت دے تب تو وہاں دفن کرنا ورنہ تو عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا حضرت ام المؤمنین نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی اس لیے کہ ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں تیسری جگہ اپنے لیے تھی لیکن میں ام المؤمنین کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں میں عام قبرستان میں دفن ہو جاؤں گی اجازت لے کر آ گئے فرمایا بیٹے کیا ہوا فرمایا اجازت دے دی فرمایا ممکن ہے ابھی میں زندہ ہوں اس لیے شرم کے مارے اجازت دی ہو جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے کر چلنا اور باہر رکھنا اور پھر اجازت مانگنا اور یوں نہ کہنا کہ امیر المؤمنین آیا ہوا ہے یوں کہنا کہ عمر عبد الخطاب آیا ہوا ہے اور تم سے اجازت مانگ رہا ہے اگر اجازت دے تو دفن کرنا ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا اسی دوران ایک دیہاتی عیادت کے لیے آ گیا حضرت کی بڑی تعریف کی حضرت کی فرمایا اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے اس عالم میں کہ آپ سے راضی تھے آپ ان سے راضی تھے ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے اس عالم میں کہ وہ آپ سے راضی آپ ان سے راضی آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے آپ کا بہت اونچا مقام ہے آپ تو جاتے ہی جنت میں چلے جائیں گے حضرت عمر نے فرمایا عزیزم میری تعریف نہ کرو تم جو باتیں مجھے کہہ رہے ہو ان میں سے کوئی بات کو میں نہیں مانتا ہوں میں تو اس وقت اس پوزیشن میں ہوں لا لی ولا علیہ اللہ میری نیکیوں کا بدلہ عطا نہ کریں تو نہ کریں کم سے کم میرا اللہ میری پکڑ نہ کرے کیا جملہ ارشاد فرما میری میرے میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو کوئی عرض نہیں اللہ میری پکڑ نہ کرے کیا خوف ہوگا اللہ کا ان کی طبیعتوں پر پھر وہ جب جانے لگا دیہاتی تو حضرت نے اسے بلایا فرمایا پیارے تیرا پجامہ تیری پینٹ تخنوں سے نیچے ہیں دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی امر بالمعروف اور نہ ہی منکر کا فریضہ انجام دیتے جا رہے ہیں فرمایا بیٹے تمہارا پجامہ تخنوں سے نیچے اس سے تمہارے دو نقصان بخاری شریف کی روایت ہے تمہارے دو نقصان ایک نقصان تو یہ ہے کہ اتنا کپڑا نیچے گندا ہو رہا ہے اور دون یہ تو دنیاوی نقصان ہوا اور دینی نقصان یہ ہے اللہ تمہاری طرف قیامت کے دن نگاہ شفقت نہیں فرمائے محبت کی نگاہ نہیں کریں گے شبکت سے نہیں دیکھیں گے تمہیں لا اللہ تعالی من علا ابو ازار اللہ قیامت کے دن نگاہ شفقت نہیں کریں گے اس آدمی کی طرف جس نے اپنی پینٹ کو اپنی لنگی کو اپنے پجامے کو اپنے جبے کو جبا بھی اسی میں داخل ہے اپنے جبے کو تخنوں سے نیچے تکبر کرتے ہوئے لٹکایا ہوگا اسی لیے فقہ نے لکھا ہے کہ اگر بنیت تکبر لٹکایا ہے تو مکرو تحریمی ہے جو حرام کے برابر اور اگر تکبر کی نیت نہیں ہے ویسے ہی لٹکایا ہے تو کم سے کم مکرو ہے تنظیحی ضرور ہے یہ نہیں کہ صرف نماز کے وقت میں اوپر چڑھا دیا پھر نیچے اتار لیا یہ طریق غلط ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ طریق کافی نہیں ہو سکتا ہے اللہ تو خوش ہوگا اس نے اپنی خوشی کا اعلان قرآن میں فرمایا ان کن تم تو ہبون اللہ فتب اللہ ویا کم دنو فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں راضی ہو جاؤں میں خوش ہو جاؤں تو میں تمہیں ایک طریق دیتا ہوں میرے نبی کی اتباع کر لو میں خوش ہو جاؤں گا بیا فلکم دنوں بکم تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا تو بھائی اللہ کے بندوں کو قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے ہمیں وہ قابل و مکمل کتاب عطا فرمائی ہے قیامت تک کے لیے کہ ہمیں کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر تورات کے کچھ صفحے لے کر آ گئے اللہ کے حبیب سے فرمایا یا رسول اللہ تورات ہے پرو نے فرمایا پرو حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ کے حبیب کا چہرہ بدل گیا سرخ ہو گیا غصے کے مارے حضرت عمر نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اللہ کے حبیب بہت ناراض ہے غصے میں فرمایا یارس اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ پرو فرمایا تو نے اجازت مانگی تھی اس کے بعد فرمایا کتاب کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم پر اللہ کی یہ کتاب اتری ہے اور میری اس کتاب کے ہوتے ہوئے اگر تم دوسری کتابوں کو پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے لوکان موسا این اگر موسا بھی دنیا میں زندہ ہوتے ان کو بھی میرے اوپر ایمان لانا پڑتا حضرت موسا علیہ السلام کے باپ میں فرما رہے اگر موسا بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی مجھ پر ایمان لانا پڑتا مطلب میری کتاب کے ہوتے ہوئے اب کوئی کتاب نہیں جب اتنی کامل و مکمل کتاب اللہ نے ہم کو عطا فرمائی اور اس کی شرح اس کی تشریف اس کی وضاحت اس کی غائب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آپ کے مبارک کاموں سے آپ کے مبارک فعل سے اس قرآن کریم کو ایسا واضح فرمایا کہ دنیا میں کوئی مسئلہ میرے پیغمبر نے نہیں چھوڑا جو بیان نہ کیا ہو حکومت کی لائن سے ہو حکومت کیسے چلائی جائے سیاست کی لائن سے ہو سیاست کیسے کرو گے پولیس اور سرتا کی لائن سے ہو نظام کیسے قائم کرو گے معاشرتی زندگی تمہاری ہو بیوی بی کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گے بزنس کی لائن سے ہو تم کاروبار کیسے کرو گے اولاد کی لائن سے ہو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو گے معاملہ اور کرائے کی لائن سے ہو کرائے کے معاملے اور نوکری اور سروس تم کیسے کرو گے امیر ہو تو کیسے زندگی گزارو گے غریب ہو تو کیسے زندگی گزارو گے رعایا ہو تو کیسے زندگی گزارو گے بادشاہ ہیں تو کیسے زندگی گزاریں گے آپ حدیث کی کتابوں کو پل لیجئے صرف میرے نبی نے نماز نہیں سکھائی صرف روزہ نہیں سکھایا پھر زکات نہیں سکھائی صرف حج نہیں سکھایا ہمیں بزنس کے طریقے بتائے ہمیں بیوی سے رہنے کے طریقے بتائے ہمیں بچوں کے ساتھ رہنے کے طریقے بتائے ہمیں اپنے محلے میں کیسے رہنا ہے اس کے بھی طریقے بتائے ہمیں سیاست کیسے کرنا ہے ہمیں اس کے طریقے بتائے ایک بادشاہ کون سی سوچ لے کر کے چلنے والا ہو آج ہی میرے سبق میں بخاری شریف میں گزرا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی کو بادشاہ بنایا اور اس نے اپنی رعایا پر ظلم کیا اور سخت مسائل ڈالے فرمایا احکم الحاکمین اس کو جنت کی خوشبو نہیں لگنے دے گا اتنی تاکیدیں فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا بازار میں گئے گیہوں کا ڈھیر تھا یوں ہاتھ ڈالا مارکیٹ میں گیا گیہوں جو دیکھے تو اندر سے پانی والے گیلے تھے اوپر سوکھے سوکھے تھے نے فرمایا ایسا کیوں کیا تو نے فرمایا یا رسول اللہ رات بارش آئی کچھ مال بھیگ گیا تھا تو بھیگا ہوا مال کون خریدتا میں نے مکس کر دیا سوکھے مال کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتے من گشنا پنئی سمنا جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے آقا صلی اللہ وسلم فرماتے لا بیا لا بیا ہی ایک آدمی کا سودا چل رہا ہے تو تم تانگ نہ رہو رہا ہو اس میں یا تو اس کو ہاں میں جواب مل جائے یا اس کو نہ میں جواب مل جائے اگر میری میری پراپرٹی کے خریدنے کے بعد میں میرا سودا چل رہا ہے تو جب تک میں ہاں یا نہ نہ کہہ دوں وہاں تک تیسرے کو آقا نے فرمایا اس میں پاؤں نہ رہا تمہیں حق نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ حرام کے قریب ہے اگر کوئی اس میں تیسرا پاور آئے گا تو لا خدمت لا خدمت ہی ہے اگر ایک آدمی نے کسی جگہ نکاح کا پیغام دیا ہو میرا نبی کہہ رہا ہے کہ وہاں جب تک اس کو جواب نہیں مل جاتا ہے تیسرا آدمی وہاں پر نہ جائے پیغام نہ دے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام ارشاد فرماتے کہ بھاؤ پر بھاؤ بڑھانے کی غرض سے تم دکانوں پر نہ جاؤ اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ چٹنگ بازی ہے خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا بخاری کی روایت میں اس کا طریقہ میرے نبی نے بتایا کہ مثلا میں کسی دکان پر کپڑا خریدنے پہنچا میں دکاندار سے بات کر رہا تھا اتنے میں کوئی آدمی آ گیا یوں کپڑا دیکھ کر کہنے لگا کتنے میں بیچنا ہے یہ اب دکاندار کہہ رہا ہے میں ان کو پچاس روپے میں بیچ رہا ہوں پھر بھی یہ لینے کے لیے تیار نہیں ان کو مہنگا پڑ رہا ہے تو وہ دوسرے صاحب کیا کہہ رہے ارے بھائی لے لو ابھی میں دوسری دکان پر پوچھ کر آیا یہی کپڑا ستر روپے میں ملتا ہے یہ تو آپ کو سستے میں دے رہے ہیں حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ اسی دکاندار کا آدمی ہے جو بھاؤ پر بھاؤ بڑھانے کے لیے آیا ہوا ہے اللہ کے نبی فرماتے یہ چتنگ بازی ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا بزنس کے طریقے بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کیسے بزنس کرو گے فرمایا اگر تم نے نہ کسی کا مان لے لیا اتنا ہی نہیں آقا جلال میں ہے اور جلال میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے کیسز کو لے کر میرے پاس آتے ہو اپنے مقدمات کو لے کر میرے پاس آتے ہو اور میں اگر آپ کی فرتیلی زبان کی بنیاد پر کبھی بولنے والا جو ہوتا ہے نا بڑے عجیب انداز میں بولتا ہے قسمیں کھا رہا ہے اس انداز سے بولتا ہے کہ جوتا ہوتا ہے پھر بھی لوگ سچا سمجھ لیتے ہیں اس کو قسمیں اتنی کھاتا ہے نا وہ خدا پاک کی قسم پھر قسموں کے انداز بھی اس کے نرانے ہوتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہاری چکری چپڑی زبانوں کی بنیاد پر تمہاری فرتیلی زبانوں کی بنیاد پر میں اگر فیصلہ کر بھی دوں اور وہ چیز اگر تمہاری نہیں ہے تو میرے فیصلے کے باوجود تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے ہو میرے بھائیوں بخاری کی روایت ہے اگر نبی کے فیصلے کے باوجود ہم اس کے مالک نہیں ہو سکتے جب وہ میرا نہیں ہے تو دنیا کی قورتوں کے فیصلے کے بعد ہم کا مالک ہو سکتے لاکھوں جوتے دستاویز بنا لو لاکھوں جوتے دستاویز بنا لو اور اب تو عورتوں کے چاروں طرف پانچ سو روپئے میں گواہ بھی ملتے ہیں جسے چاہے کھڑا کر دو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ اگر تمہاری فرتیلی زبان کی وجہ سے تمہارے مکاریت کی بنیاد پر میں سمجھوں نہیں اور تمہارے حق میں اگر میں نے فیصلہ کر بھی دیا لیکن حقیقت میں اگر وہ تمہاری چیز نہیں ہے تو میرے فیصلے کے باوجود بھی تم مالک اس کے نہیں بنو گے اور قیامت کے دن اس چیز کے بدلے میں ایک ایک پیسے پر تمہیں سات سو مقبول نمازیں دینی پڑے گی جب نبی کے فیصلے سے ہم اس کے مالک نہیں ہو سکتے تو سیشن کورٹ کے فیصلے سے کا مالک ہو جائے گا سیشن کورٹ چھوڑ دو سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی نہیں ہو سکتے جو حرام ہے وہ حرام ہے قطان اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے وہ بے وقوف آدمی ہے کہ جو حرام کے مال کو جمع کر کے دنیا سے چلا گیا اولاد مزہ اڑا رہی ہے اور باپ سزا بھگت رہا ہے اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو سترہ درم چھوڑے سترہ زیادہ نہیں سترہ درم اتنا بڑا حاکم وقت اور اتنی سی پونجی چھوڑ کر گیا اور اولاد کو بٹھا کر سمجھایا کہ بیٹو میں نے تمہیں دنیا نہیں دی لیکن میں نے تمہیں دین دیا ہے کس دین پر تمہاری آخرت بنے گی اور اگر میں دنیا دے کر جاؤں اور دین نہ ملے کوئی فائدہ نہیں ان سترہ دنوں میں بھی حضرت نے یہ فرمایا کہ پہلے میرے تزیز و تقفین کا نظام بنانا اس کفن دفن کا خرچہ اس میں سے نکال جو بچے وہ میراث ہوگا عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جس کو دنیا ظالم کہہ رہی ہے وہ ظالم نہیں تھا اس کے سوانے اگر پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ کتنا اللہ سے تعلق رکھنے والا تھا قرآن لکھا کرتے تھے توپیاں بنایا کرتے تھے اور موت سے پہلے قرآن لکھ کر تیار رکھا تھا اور کچھ توبیاں بنائی تھی اور یہ کہا تھا اسی کو بیچ کر میری تزیز و تکفین کا انتظام کرنا حکومت کا ایک پیسہ میرے لیے استعمال نہ کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین صحابہ کے لیے سالانہ وظیفہ بیت المال سے چار ہزار درم طے کیے یہ جو یو کے گورنمنٹ اور فلاں گورنمنٹ جو وہاں پر وظیفہ دے رہی ہے نا یہ تو حضرت عمر کا قائم کردہ نظام ہے آج جو وہاں پر ایک اور بینیفٹ چلتی ہے چلڈرن بینیفٹ بچے پیدا ہوتے ہی اس کی بینیفٹ وہاں دیتے ہیں یو کے میں کینیڈا میں پوچھئے ان سے تم نے کہاں سے لیا ہے حضرت عمر سے لیا ہے بخاری شریف میں روایت ملتی ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ کہیں سے مل گیا کسی نے پھینک دیا تھا حضرت وہ صحابی اٹھا کر لے آئے اور فرمایا کہ حضرت یہ بچہ مجھے ملا ہے راستے سے ہے تو عمر یہ سمجھے کہ شاید یہ چلڈرن بینیفٹ لینے کے لیے ایسا کر رہا ہے حالانکہ یہ بچہ اسی کا ہوگا لیکن یہ بناوت کر رہا ہے یوں کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے راستے سے مل گیا تو ڈبل بینیفٹ لینا چاہتا ہے یہ یہ اسی کا بچہ ہے اس کے بچے کی بینیفٹ تو ملتی ہے لیکن یہ ڈبل لینا چاہ رہا ہے حضرت نے فرمایا اصل ابو روسا یہ کہاوت تھی اللہ کے نبی نے بھی کہاوتیں استعمال کیے لیکن ہماری کہاوتوں کی طرح نہیں جس میں کوئی ہی نہ ہو اللہ کے نبی نے بھی کہاوتیں استعمال کی ہے آکا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکومت کے سلسلے میں کہ حکومتوں کے سوال نہ کرو عہدوں کے مطالبات نہ کرو اس لیے کہ اگر تم مطالبات کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی ذات پر اعتماد ہے فرمایا اللہ کی مدد نہیں ملے گی لیکن بغیر مطالبے کے اگر آ رہا ہے تو پھر اسے قبول کر لو اللہ کی مدد ملے گی اب سوال ہو جاوے کسی مولی صاحب کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو مطالبہ رکھا تھا خود انی حفیظ علیم اجال مجھے وزیر مالیات بنا دیجئے نانا پردھان بنا دیجئے یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں عبادت کروں گا اس کی میں عبادت کرنے والا بھی ہوں امانت دار بھی ہوں حضرت یوسف نے تو مطالبہ رکھا ہے حضرات مفسرین نے اس کا جواب دیا اگر نالاب لوگ بستے ہو اور خطرہ یہ ہے کہ کسی نااہل کے ہاتھ میں اگر چلا گیا تو وہ ملک کو تباہ کر کے رکھ دے گا ایسی صورت میں اہل والوں کو آگے چل کے مانگنا چاہیے تاکہ ملک تباہ نہ ہو ورنہ تو کروڑوں کے کوبان روزانہ آ گئے جنہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا تو اللہ کے نبی نے اس میں ایک کہاوت استعمال کی حکومت نہ مانگو اس پر ایک کہاوت فرمایا نعمت المرزیا وبیست الفاطمہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربوں کی ایک کہاوت تھی عربوں میں بولتے تھے یہ کہاوت حضرت نے وہ کہاوت استعمال کی فرمایا نعمت الموزیا وبیست الفاطمہ حکومت جو ہے نا وہ بہت اچھی دودھ پلانے والی ہے جیسے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے نا تو بڑے مزے سے پیتا ہے منہ اندر ڈالتا ہے پھر نکالتا ہے پھر ہنستا ہے پھر پیتا ہے پھر منہ اندر ڈالتا ہے پھر پیتا ہے پھر ہنستا ہے منہ نکالتے ہوئے بڑی محبت سے پیتا ہے لیکن جس دن ماں ایلوا لگاتی ہے اور بچے کے دودھ کو چھڑا رہی ہے اس دن بچے پر کیا گزرتی ہے نہ رات کو نیند آ رہی ہے نہ دن کو نیند آ رہی ہے روتا ہی جا رہا ہے روزہ ہی جا رہا ہے حضرت نے اس کہاوت کو استعمال فرمایا کہ جیسے بچہ دودھ مل رہا تھا تو بڑی خوشیوں سے چوستا چلا جا رہا تھا لیکن جب دودھ چھڑایا جا رہا ہے تو اب رات دن روتا چلا جا رہا ہے فرمایا اللہ کے حبیب نے اسی طرح حکومت بہت دودھ پلانے والی ہے لیکن جب چھوٹے گی تو بہت زیادہ رلانے والی بھی ہوگی آقا نے مثال سے سمجھایا یہ کہاوت تھی اربوں میں نعمت المرزیابی ست الفاطمہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے تو حضرت عمر نے بھی کہ کہاوت استعمال کی اصل ہوئے رو مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے گوفا میں گیا تھا تو گوفا میں سانپ نکل آیا تو جان بچانے کے لیے گیا اور سانپ نے اس کو کاٹ لیا تو بچانا نہیں ہوا حضرت نے اس کہاوت کو استعمال کر کے اس بچے کے اٹھانے والے صحابی کو فرمایا کہ تو بچے کو اٹھا کر کے مجھے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں بہت خیر خواہ ہوں راستے سے اٹھا کر لے آیا کہیں یہ بچہ تیری ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے یہ مطلب تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً چونکہ چھوٹے صحابی تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت کم عمر تھے ایسے عمر کے زمانے میں بڑی عمر ہو گئی تھی ان کی انہوں نے اپنے محلے کے چودھری کو سرپنچ کو بلایا اور ان سے تائید کروائی اور یہ کہا کہ دیکھو میں ایسا غلط آدمی نہیں ہوں آپ حضرت عمر سے میرے متعلق سمجھائیے امیر المومنین کو آپ بتائیے جب بتایا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھی بات ہے میں اس بچے کا بینیفٹ حکومت سے جاری کر دیتا ہوں تاریخ کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے عمر رات میں گشت لگا رہے اور ایک بچے کے رونے کی آواز آئی دروازہ کت کتایا کیوں رو رہا ہے بچہ فرمایا تجھے کیا ہے کہاں بتا بچہ کیوں رو رہا ہے تیرا دودھ نہیں پلا دی اس کو اتنا کم سے بچہ ہے دودھ نہیں پلا رہی ہے کہا حضرت عمر نے امیر المؤمنین نے ضابطہ جاری کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بچہ جب ڈیڑھ سال کا ہوگا تب جا کر ہم اس کا بینیفٹ جاری کریں گے بیت المال سے تو اب ہم یہ چاہتے ہیں اب بچہ جب ایک سال کا ہو جائے تو ہم اس کا بینیفٹ جاری کریں گے چلڈرن بینیفٹ تو میں میرا بچہ ایک سال کا ہو گیا ہے اب میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ کسی طرح اس کا بینیفٹ جاری ہو جائے بعض مہار نے لکھا ہے کہ عمر نے یہ کہا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا تب چلڈرن بینیفٹ ہم دیں گے تو میں جلدی جلدی بچے کو دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ جلدی سے بینیفٹ چالو ہو جائیں حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا کل کو حکومت کے اوپر آ جانا عمر کے پاس آ جانا میں تمہاری سفارش کر دوں گا صبح وہ عورت پہنچی حضرت عمر کو دیکھ کر چوک گئی کہا یہی تو رات میں تھی امیر المؤمنین فرمایا معاف فرما دیجئے فرمایا کوئی حرض نہیں میرے اس غلط قانون کی بنیاد پر نہ معلوم کتنے بچے بےچارے طرف طرف کر مر گئے ہوں گے اب میں قانون بدل رہا ہوں بچہ پیدا ہوتے ہی میں بینیفٹ کو جاری کر دوں گا اب دودھ کے چھڑانے کا انتظار نہیں ہوگا معلوم ہوتا ہے چلڈرن بینیفٹ ہمارے حضرت نے جاری کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ تو وہاں سے نکلا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث ایک ایسی جامع کتاب عطا فرمائی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اتنا کھولا ہے کہ ہمیں کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تورات پڑھنے لگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی تائید میں کہتے ہیں فلاں انگریز نے یہ کہا اور فلاں انگریز نے یہ کہا اور فلاں انگریز نے یہ کہا فلاں انگریز کہہ رہا ہے محمد بڑے اونچے آدمی ہے اور فلاں انگریز کہہ رہا ہے کہ محمد کی شریعت بڑی اونچی ہے محمد کے اخلاق بڑے اونچے ہیں ارے میرے نبی کی تائید تو آسمان والا کر رہا ہے ہمیں ان کے تائید کی کوئی ضرورت نہیں ہم ان کی تائیدوں کو لیں گے جو کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے ہیں یہ ہمارے نبی کی تعریف کریں گے اس کی تعریف تو آسمان والا کر رہا ہے وکیل ہی یارب نہا قوم اللہ اے میرے پیغمبر تیرے کلام کی قسم میں کھاتا ہوں اللہ قرآن میں نبی کے کلام کی قسم کھا رہا ہے جس کا مقام اتنا اونچا ہو اس کے لیے دنیا کی تائیدات کی کوئی ضرورت نہیں ہے دھوکہ ہو گیا ہمیں کہ ہم ان کی تائیدوں کو اپنے نبی کے لیے پیش کر رہے ہیں حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت ایک انگریز نے بڑی اچھی بات کہی فرمایا کیا کہا وہ انگریز یوں کہہ رہا ہے کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان بہت خراب ہے فرمایا بہت غلط بات کہی اس نے فرمایا حضرت غلط کیسے وہ تو اسلام کی تعریف کر رہا ہے فرمایا نہیں وہ اسلام ہی کو برا کہنا چاہ رہا ہے لیکن اگر دائرے کیوں کہہ دیتا کہ اسلام خراب ہے تو شاید تم سن نہ پاتے اس کو اس لیے پہلے ذہنی رشوت دی تمہیں رشوت دو طرح کی ہوتی ہے ایک پیسوں کی رشوت اور ایک ذہن کی رشوت ذرا پہلے آپ کی تعریف کر کے ہم کو فلن جی کاگرا بنائے اور پھر ہماری دھیرے سے برائی کرے یہ ذہنی رشوت ہے فرمایا پہلے تمہیں ذہنی رشوت دی اور یہ بتائیں اسلام بڑا اچھا مذہب ہے تو اب تم اگلی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے کہ مسلمان بہت خراب ہے مسلمان کی خرابی اسی اسلام کی بنیاد پر ہے معلوم ہوتا ہے وہ اسلام ہی کو برا کہہ رہا ہے اور اگر وہ اسلام کے بڑے خیر کا ہے اور ہمارے محمد کے اتنے مداح ہیں اور ہمارے نبی کی اتنی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کے اخلاق کو اتنے اونچے سمجھ رہے ہیں تو کیوں ایمان نہیں لا رہے دبوسلا ہے مسلمانوں کو بہکانے کی باتیں اب الم یقین اللہ علیہ کل کتاب کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے اللہ کی یہ کتاب اور اس کا ترجمہ چلتا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کا ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے تو ہمیں قرآن سے قریب آنا ہے یہ جو آیتیں ابھی صاحب نے جو پڑھی تھی مجھے اچانک بات ذہن میں آ گئی کہ آیات اللہ نے کیوں اتاری تھی اصل میں اس سے پہلے اللہ نے ایک آیت اتاری تھی للہ بسما وما فلاؤ تم جتنے کاموں کو ظاہر کرتے ہو اللہ اس کا بھی حساب لے گا او تو فو ہو یا دلوں میں جتنے خیالات چھپاتے ہو اللہ اس کا بھی حساب لے گا خیالات کا بھی حساب او تو فو حاصب کم بہ اللہ گھبرا گئے اس حکم کو سن کر اور نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو ظاہری اعمال پر اللہ پکڑ کرے گا حساب لے گا لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے دل کے ارادوں پر بھی پکڑ کروں گا اس کا بھی حساب لوں گا <clears throat> تو دل تو ایک ہائی وے روڈ ہے ہائی وے روڈ پر اچھی گاڑیاں بھی گزرتی ہے خطارے بھی گزرتے ہیں تو ہمارے دلوں پر اچھے خیالات بھی آتے ہیں برے خیالات بھی آتے ہیں اب اگر اللہ ان برے خیالات کی بھی پکڑ کرے گا تو کون ایسا ہوگا جو بچ پائے ارے بھائی ہر ولی کے دل میں بھی کبھی نہ کبھی کوئی برا خیال تو گزر سکتا ہے اگر خیالات پر پکڑ کرنے پر آ جائے تو ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکتا صحابہ کو یہ فکر ہوئی تو اب اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے جواب دیا اسکار نہ کرو اللہ کی باتوں پر اشکال نہ کرو سوال نہ کرو اللہ نے جو کہا اسے مان لو بنی اسرائیل کی طرح نہ کرو یہودیوں کی طرح نہ کرو جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تو نے جو احکام اتارے ہیں سمینا و اسی ہم سنا لیکن ہم نہیں مانیں گے ایسا نہ کرو تمہیں کیا کرنا ہے سمینا و اتارنا ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے اس کی اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے تیری باتوں پر ایمان لاتے ہیں تو جو کہہ رہا ہے کہ ہم خیالات پر پکڑ کریں گے یہ بھی ہمیں منظور ہے ہم تیری بات کو مان لیتے ہیں جب صحابہ نے مان لیا تو اللہ نے تعریف اتاری یہ آمن الرسول کی یہ صحابہ کی تعریف میں اترا ہے آمن الرسول والمؤمنون اللہ کا رسول بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور مؤمنین بھی ایمان لاتے ہیں قل من آمن و وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور ہم تیری اطاعت کریں گے غفران ربنا و الیک المصیر جب صحابہ نے مان لیا تو اللہ نے تعریف کی صرف تعریف نہیں کی آگے مسئلہ آسان کر دیا اللہ نے گم صحابہ کو ہوا مسئلہ ہمارے لیے حل ہو گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جب خیالات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں اس کی پکڑ بھی نہیں کروں گا میں تمہارا مقلب تمہیں کتنا بناتا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے جس کے تم مقلب نہیں اس پر میں تمہاری پکڑ بھی نہیں کروں گا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا بنا لا تو اور جو ظاہری اعمال ہیں اس میں بھی اگر غلطی ہو گئی تو مجھ سے کہہ دیجیے میں اسے بھی معاف کر دوں گا غم صحابہ کو ہوا اور مسئلے ہمارے لیے آسان ہو گئے جی قربانیاں میرے بھائیوں ہماری نہیں ہے قربانیاں تو صحابہ کی حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان کے نام پر امت مسلمہ روٹیاں کھا رہی ہے قربانیاں ہماری نہیں ہیں قربانیاں تو ان لوگوں کی ایک سفر کا واقعہ صحابی ذکر فرماتے ہوئے عجیب اپنا نقشہ کھینچ رہے فرمایا ہم سفر میں تھے دعوت و تبلیغ کا ہمارا سفر چل رہا تھا اور توشہ ختم ہو گیا کچھ نہیں رہا ہمارے پاس تو ہمارے جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس جو کچھ ہو میرے پاس سب جمع کرا دو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر ایک اپنا علاحدہ علاحدہ رکھیں وہ تو کھاتا رہے اور دوسرے ساتھی کو نہ ملے تو امیر صاحب نے سب جمع کر لیا اب ہم کو صبح میں ایک کھجور دی جاتی شام کو ایک کھجور دی جاتی صرف گرم ملک تصور تو کریں گرم ملک ہے دھوپ میں چلنا ہے بس ایک کھجور صبح اور ایک کھجور شام کو راوی فرماتے ہیں صحابی کو پوچھتے ہوئے ایک کھجور میں کیا پیٹ بھرتی ہوگی فرمایا پوچھو مت اس ایک کھجور کا احساس بھی ہمیں تب ہوا جبکہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی تو ہمارے امیر صاحب ہم کو گتلیاں دے دیتے تھے ہم اسی کو چوس کر پانی پی لیتے تھے قربانیاں ان کی ہے اللہ کے لاکھوں سلام نازل ہو ان صحاب کرام کے اوپر ان کے قربا مسابقب نے عمیر مکہ کا مالدار آدمی ایمان لے آیا باپ نے نکال دیا مدینے آ گئے ہجرت کر کے غزوں میں شہید ہو گئے عالم کیا ہے بخاری شریف کی روایت ہے ایک چادر ہے جب بدن پر ڈالی گئی تو پاؤں دھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے سر دھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اللہ کے حبیب سے فرمایا یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے حضرت نے فرمایا سر افضل ہے اس لیے سر کو دھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو مکہ کا مالدار مصعب اس عالم میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے کہ اس کے پاس پورا کفن بھی نہیں ان صاحب نے کرام کی ہے دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ ہم کچھ کر رہے ہیں ہم نے اپنی نمازوں سے کچھ نہیں کیا ہے ہماری نمازیں اولن تو ہے ہی نہیں کتنے جوان وہ ہیں کہ جن کی زندگیوں کا ایک لمبا حصہ گزر چکا ہوگا لیکن وہ طلوع آفتاب سے پہلے کبھی نہیں اٹھے ہوں گے کتنے جوان ایسے حجر کی نماز جن کی زندگیوں میں ضائع ہو گئی کتنے جوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پر ایک عجیب حکمت بیان فرمائی حضرت فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے پھر اندھیرا شروع ہو جاتا ہے جب تک اجالا رہتا ہے تب تک مغرب کی نماز کی بھی اجازت ہے اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے فرمایا جب تک تھوڑی دیر اجالا ہے دن بھر کے کاموں کے تذکرے ہوتے آج سورج گئے تھے آج بارڈولی گئے تھے آج فلاں کیا آج فلاں کیا جہاں رات کا اندھیرا شروع ہو گیا اب رات کے تذکرے شروع ہو جاتے بچوں کہا جاتا ہے ہوم ورک کر لیا ہو تو سو جاؤ بستر بچھاؤ فلاں کام کرو صبح جلدی اٹھنا ہے ہے نا رات کے رات کے اندھیروں میں رات کے تذکرے شروع پھر حضرت شیخ فرماتے ہیں جس طرح مغرب کے بعد تھوڑی دیر دن کے کاموں کا تذکرہ رہا پھر اس کو بھلا کر رات کے کام شروع ہو گئے اسی طرح جب میرا اور آپ کا آفتاب کی خبر میں غروب ہوگا تو اس وقت چند دنوں تک لوگ یاد کریں گے اس کے بعد بھول بھلیا ہو جائیں گے پھر ہمیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا فرمایا اے اللہ کے بندے رات کے اندھیروں میں عشاء کی نماز پڑھ لے تاکہ قبر کے اندھیرے میں اللہ تیری قبر کو منور فرما دے حضرت شیخ نے عشاء کی نماز میں حکمت لکھی فجر کی نماز میں حکمت لکھی ہے کہ اگر رات میں تو سو جاتا اللہ تیری روح کو واپس نہ کرتا تو تو ویسے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا نہ وسیعت ہوتی نہ کلمہ ہوتا کچھ نہیں خدا نے تجھے دوبارہ زندہ کیا اسی لیے تو ہمارے پاس دعا پر کہ کہ نے اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا بادما اما تنا وغیرہ ہند تو نے دوبارہ ہمیں زندہ کیا فرمایا یہ رات بھر جو ہے اللہ نے تجھ پر رحم فرمایا شفقت فرمائی اس کا شکریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کر لے لیکن افسوس کہ ہمارے جوان دین سے بہت دور ہو چکے بہت دور ہو چکے اور برباد کرنے والی سب سے بڑی دنیا انٹرنیٹ اور موبائل کی دنیا ہے ان دونوں نے ہمارے جوانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا میرے نبی کا فرمان ان نتی لبا نہ منکان کم لکن شبرم دشرین اللہ کے نبی فرماتے رواہ البخاری میری امت اگلی امتوں کے قدم بقدم چلے گی صحابہ فرماتے ہیں الہود اب نسارا اگلی امت سے کون مراد یہود نسارا اللہ کے نبی فرماتے فبی من اور کون ہو سکتا ہے وہی مراد ہے آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اگر اگلی امتوں نے زبن کے گوہ میں ہاتھ ڈالا ہوگا زبن گوہ جس کو ہم گھوئی کہتے ہیں گھوئی کے بل میں ہاتھ ڈالا ہوگا میری امت بھی گھوئی کے بل میں ہاتھ ڈالے گی اگر اگلی امت کے لوگوں نے اپنی بہن سے زنا کیا ہوگا میری امت اپنی ماں سے زنا کرے گی لتا تبا نہ منکا نہ قبل قدم ب قدم چلے گی اور آج یہ امت چل رہی ہے یوروپ کی تہذیب کا دل دادا میرا جوان یہ بال کے اکٹھن وہی کرے گا اسے محبوب کی ادائیں پسند نہیں ہے اسے اللہ کے نبی کے دشمنوں کی ادائیں پسند ہیں بال اسی طرح پر رکھے گا کپڑے اسی طرح کے پہنے گا چال اسی طرح کی چلے گا لباس اسی طرح کا اختیار کرے گا میری بیٹی اپنے ناخون اسی طرح کے رکھے گی جیسے یورپ کی تہذیب نے بتایا کپڑے اسی طرح کے پہنے گی چاہے بدن نظر آتا رہے میرا نبی کہتا ہے قاضیت ان انفت دنیا آریت الف آفلا دنیا میں بہت ساری کپڑا پہننے والی عورت باریک اور پتلا پہننے کی بنیاد پر یا فٹ پہننے کی بنیاد پر اللہ قیامت میں بغیر کپڑوں کے ساری مخلوق کے سامنے کر دے گا رب قاصیت انفت دنیا آریت الفلا ہمیں اپنے محبوب کی ادائیں پسند نہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دیہاتی سے متعلق آتا ہے کہ مدینہ شریف میں وہ آیا اور اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیٹھ کی اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ مدینہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا مدینہ تجھے اچھا نہیں لگتا کہا ہاں مجھے آپ سے بیت توڑنا ہے کہا دیکھ بیت توڑنا ہلاک ہو جائے گا تو کہا نہیں مجھے بیت توڑنا ہے بہرحال وہ توڑنے کا نام لے کر بھاگ گیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مدینہ کلکیر سونے کی بتی کی طرح ہے جیسے سونے کی بتی میں سونا علاحدہ اور کھوت علاحدہ ہو جاتی ہے میرے مدینے کے اندر بھی کھڑے علاحدہ اور کھوت کو نکال دیا کرتے شاہ عبد شاہد دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے فرمایا کسی نے یہ کہہ دیا حج میں گیا ہوا تھا مجھے مدینے کا دہی اچھا معلوم نہیں ہوتا اللہ کا نبی خواب میں آ رہا ہے اور فرمایا اگر میرے شہر کا دہی اچھا نہیں لگتا تو کیوں رہ رہا ہے چلا جا یہاں سے اگر مدینے کے یہ مزائل ہیں کہ مدینے کی چیزوں کے پسند نہ آنے پر نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں تو جو محبوب کی اداؤں سے دشمنی کرتا ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت اسے کیسے نصیب ہو سکتی پھر نگاہ نبوت کیسے اس کی طرف اٹھ سکتی ہے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا اور پانی پلا رہا ہوں گا کچھ لوگ آئیں گے میں جب ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا تو فرشتے آ کر ان کو دھکے دیں گے نکالو ہٹاؤ ان کو پانی نہیں میں کہوں گا اسے ہابی اسے ہابی میرے ہیں میری امت ہے یہ تو تو فرشتے جواب دیں گے یا رسول اللہ لا تدری ان احدثو بعدک اللہ کے حبیب آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت کا کیسا کھیل کھیلا تھا کیسی مزاقیں اڑائی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت اللہ کو یہ جواب دے دوں گا کہ اللہ جب تک میں تھا میں ان کی نگرانی کر رہا تھا اور جب میں نہیں تھا تو تو ان کا نگرانی تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ حقیقت حال یہ ہے ہمیں قرآن کریم کے تابع ہونے کی ضرورت ہے محنت صحابہ نے کی قربانیاں ان کی ہے آج ہم ان کے نام پر روٹیاں کھا رہے ہیں اللہ ان صاحب کرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے جنہوں نے اپنی اولاد کو نہیں دیکھا اپنی بیوی کو نہیں دیکھا اپنے مکان کو نہیں دیکھا اپنی جائیداد کو نہیں دیکھا اپنی پراپرٹی کو نہیں دیکھا کسی چیز کو نہیں دیکھا سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اجاگر فرما دیا ایک جگہ سے کچھ لوگ آئے انہوں نے یہ کہا کہ محمد ہم آپ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ اپنے کچھ نیک دل لوگوں کو بھیج دیجیے جو ہمیں قرآن کریم سمجھائیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ ستر صحابہ کرام کو بھیجا اور ان کی صفت قرآن کریم میں کیا بیان فرمائی ان ستر صحابہ کی فرماتے ہیں خود اللہ کے نبی ان کی ان کی صفت بیان فرماتے کہ جو دن بھر لکڑیاں کاٹ کر بیچنے والے تھے اور رات بھر مسلے پر کھڑے رہنے والے تھے پہنچے اس علاقے میں سردار تھے ان کے حرام ابن ملحان ندی اللہ تعالی یہ ان کے امیر تھے وہاں پہنچے اللہ کے نبی کا خط دیا اور یہ کہا کہ تم لوگوں نے بلایا ہے اس لیے ہم دین سکھانے آئے ہیں تو جس نے بلایا تھا اس کا بھتیجا بڑا دشمن پیچھے سے حرام ابن ملحان کو اتنے زوروں سے مارا کہ نیزا پیچھے سے آگے آ گیا خون نکل پڑا حضرت نے یوں خون لیا اور چہرے پر لگا دیا اور فرمایا فست رب بل رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا یہ ان صحابہ کی قربانیاں ہیں جن کے نتیجے میں ایک سفر سے حضرت عائشہ واپس آ رہی ہے فجر کا وقت ہے اور آپ کا ہار گم ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا ہار تلاش کرو چلو اتنے میں صاحب کرام صدیق سے کہنے لگے کہ ابو بکر فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے کہیں نماز قضا نہ ہو جائے تیری بیٹی کے حال کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہے صدیق کو بڑا غصہ آیا اس خیمے میں پہنچے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تھی دیکھا کہ اللہ کے ابھی سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں حضرت عائشہ کے پاؤں پر صدیق پہنچے اور پہلے تو زبان سے برا بھلا کہا اور کہا تیری وجہ سے یہ سب مسئلہ خراب ہوا ہے لیکن آہستہ آہستہ بول رہے تھے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے اور پھر یوں چوتیوں سے مارنا شروع کیا حضرت عائشہ کو بیتی ہی تو تھی اللہ کے حبیب کی آنکھ کھل گئی حضرت عائشہ فرماتی ہے میں تو ہل نہیں رہی تھی کہ کہیں میرے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے لیکن نبی بیدار ہو گئے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے لوگ پریشان ہیں فجر کی نماز کے قضا ہو جانے کا مسئلہ ہے پانی ہے نہیں اللہ کے ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اللہ نظام بنائے گا وہی کے آثار شروع ہوئے ابو بکر وہی ہے چادر ہو رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر میں بیٹھے ہنستے ہوئے اور فرمایا ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے میری پوری امت کے مسئلے کو حل کر دیا فرمایا کیا ہے اتری فرمایا اللہ کا حکم اترا فعلم تجیدمان سعید سیبہ بے وجوہ واحدی قوم فرمایا اگر تمہیں پانی نہ ملے ایسی جگہوں پر تو تم دو ہاتھ مار کر تیمم کر لینا اور تیمم والی نماز بھی میں قبول کر لوں گا تیری عائشہ کے چند آنسو میری امت کے مسئلے کو حل کر دے عائشہ روتی نہیں تو امت کے مسئلے حل نہ ہوتے یا عائشہ کا رونا تھا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ورنہ بیماریوں میں بھی وضو لازم تھا سفر میں بھی وضو لازم تھا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے بڑی محبت تھی ایک مرتبہ جوش محبت میں مجھ کو یوں کہہ دیا کہ تو تو میری ماں کی طرح لگتی ہے بس میں نے اپنی اوڑھنی لے لی نبی کی خدمت میں پہنچی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ کو اس طرح کہا ہے کیا مسئلہ فرمایا میرے قرآن میں کوئی حکم نہیں اترا اس لیے دستور عربی ہیں قانون عربی ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو اسے طلاق ہو جاتی ہے میں طلاق کا فیصلہ کرتا ہوں خولا کہنے لگی اولادی سے گا میرے بچے بہت چھوٹے ہیں میرے شوہر کو مجھ سے بڑی محبت ہے مجھے میرے شوہر سے بڑی محبت ہے یا رسول اللہ طلاق کا فیصلہ نہ فرمائیے کوئی فدیا ودیا کا مسئلہ نکال دیجئے پیسے ویسے دلانے کا میں دے دوں گی لیکن آپ طلاق کا فیصلہ نہ فرمائی اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قرآن میں کوئی حکم نہیں اس لیے میں دستور عرب پر طلاق کا فیصلہ کر رہا ہوں خولا وہ ایمان تھا اس کا اللہ کے نبی کو یوں کہہ کر گئی اگر آپ سے نہیں حل ہوتا ہے تو اس سے حل کروں گی اس زمانے کی عورتوں کا ایمان اتنا پختہ تھا اور بقول ہمارے جی رحمت اللہ علیہ ہم سے تو دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہمارا ایمانی اتنا کچا ہے گھر گئی مسلح بچھایا دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کہنے لگی کہ اللہ میرے شوہر کا یہ جملہ اور میرے نبی کا یہ فیصلہ اور میں نہیں چاہ رہی ہوں کہ میری طلاق پڑے میں اپنے شوہر کے نکاح سے نکلوں میں کہاں جاؤں گی میرے ماں باپ نہیں میرے اولاد چھوٹی چھوٹی ہے میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے میں کہاں جاؤں گی ادھر دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کر رہی ہے اور نبی پر آئے اتر رہی ہے نقل سمی اللہ ہوگا تجا ہوگا پھر زم دیا الا اللہ اے میرے پیغمبر ابھی ابھی وہ عورت جو تیرے پاس آ کر تج سے بحث کر رہی تھی ہم نے تمہاری بحث کو خوب سنا وتشکی اللہ اور تجھے یوں کہہ کر گئی کہ اگر تم سے مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے تو اس سے حل کروں گی ولہ ہو یسما تم دونوں کی باتوں کو میں نے خوب سنا ان اللہ سمیع بصیر میں بڑا ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہوں والذین یظاہرون من من ثم يعودون لما قالوا قبل ان يتماسا فرمایا میرے پیغمبر اگر تیری اس امتی عورت کو طلاق منظور نہیں ہے تو قیامت تک کے لیے تیرا خدا بھی فیصلہ کر رہا ہے کہ اب طلاق نہیں ہوگی فدیہ دے دے تو شوہر حلال ہو جائے گا ایک عورت کے رونے پر امت کا مسئلہ حل ہوا یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں پر ہمارے مسئلے حل ہوئے ہیں اپنی نمازوں پہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ میں بڑا نمازی ہوں اس لیے مسئلے حل ہو رہے ہیں اپنے زکات پر دھوکہ نہ کھا جانا پلن تو ہمارے پاس عبادت ہے ہی نہیں اور عبادت ہے تو وہ بھی ریاکاری کے بدبو سے بری ہوئی سراسر ریاکاری کی بدبو سے بری ہوئی اور پھر اللہ پر احسان جتا ہے پھر سفر ان طویل ان طویل میرے جوانوں سفر ان طویل ان طویل وزاد ان کلیل ان کلیل سفر بہت لمبا ہے کتنا لمبا مرنے کے بعد پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی کچھ پتا ہے اچھا دوبارہ جب اللہ زندہ کرے گا تو حشر کا میدان کتنا لمبا ہے کتنے دن رہنا ہے قرآن کہہ رہا ہے خمسین الفسنا حشر کے میدان کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر وہ لمبی مدت ہے اس کے بعد حساب و کتاب پھر جنت و جہنم کے فیصلے تو ہوں گے اتنا لمبا سفر یہاں سے دہلی جاتے ہیں تو پچاس ہزار روپئے لے کر جاتے ہیں کہ مطلب ضرورت پڑی جائے خرچ بدھانے کی اور اتنا لمبا سفر اور اس کے لیے دو چار توتی ہوئی نمازیں دو چار پھوتے ہوئے روزے دو چار ریاکاری والی زکاتے اور دو تین عمرہ اور حج وہ بھی سراسر دکھلاوے والے حضرت رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ اے ریاکاروں اور اے عبادت پر غرور کرنے والوں تم ایک لطیفہ سن لو ہارون رشید کے دربار میں جب کہت پڑا تھا تو ایک دیہاتی آیا اس کو تو ہدیہ چاہیے تھا کہت پڑا ہوا تھا تو اس کی بیوی سے مشورہ کیا کہ بادشاہ کے پاس جاوے تاکہ کچھ ہدیہ ملے تو بادشاہ کے پاس جانے کے لیے کچھ لے بھی جانا چاہیے تو بیوی نے کہا میرے پاس پانی پڑا ہوا ہے وہ میں دیتی ہوں بادشاہ کے وہاں بھی تو پانی نہیں ہوگا اس لیے پانی لے جاؤ تاکہ ہدیہ ملے تو مچکے میں پانی بھرا اولن تو وہ پانی دو سال کا بھرا ہوا تھا پھر مچکے میں بھرا پھر بند کیا اب اس کو لے کر چلا اپنے سر پر کارون رشید کے دربار میں پہنچا کہا کیسے آنا ہوا کہا بادشاہ سلامت کہاں پڑا ہوا ہے شاید آپ کے وہاں بھی پانی نہیں ہوگا تو میں ہدیے میں پانی لے کر کے آیا ہوں کھولا تو بدبودار پانی تھا لیکن آر رشید نے کہا اچھا بہت اچھا رعایا کی قدر کی بہت اچھا ہے بہت اچھا تم لے کر کے آ گئے بھائی اس کو شاہی خزانے میں اس پانی کو رکھ دو ہمیں پینے کے کام آ جائے گا اور اس کو یہ مکی اشرفیوں سے بھر کر اس کو دے دو لیکن جب یہ جائیں تو ہمارے جو ہمارا محل ہے ہمارا بنگلہ ہے ذرا اس کے دوسرے راستے سے گزار دو تاکہ اس کو پتا چلے کہ دریائے دجلا تو ہمارے پیچھے بہ رہا ہے سارا پانی ہمارے پاس موجود ہے تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے ذرا اس کو دریائے دجلا دکھا دینا وہ دجلا ندی وہی تھی وہ جب جانے لگا تو وہاں سے گزارا تو وہ پوچھنے لگا دربانوں سے یہ کیا ہے کہا یہ ندی ہے کسی کا پانی بادشاہ کے وہاں آتا ہے تو دل دل میں شرمندہ ہونے لگا کہ افسوس میرے پانی کی کیا قدر یا تو پورا پوری ندی بہ رہی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس لطیفے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے مکارو ریا کارو عبادت پہ دکھاوا کرنے والوں مغرورو یہی الفاظ ہے حضرت آگے فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ان عبادتوں کو لے کر کے جائیں گے تو اللہ بدبو دار عبادت کو قبول تو کر لے گا لیکن اپنے فرشتوں سے کہے گا ذرا ہمارے فرشتوں کے اوپر سے گزار دو کہ میں تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہوں میرے جو فرشتے سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں لگے ہوئے میں تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہوں میں تمہارے ان روکوں کا محتاج نہیں ہوں میں تمہارے ان قیاموں کا محتاج نہیں ہوں میں تو عشق والی تھوڑی عبادت چاہتا تھا کیسی عبادت فرشتے عبادت بہت کر رہے ہیں اللہ جس عبادت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ عبادت عشق والی عبادت کیسا عشق ایسا عشق کہ شاہ فضل گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اشرف علی میں جب سجدے میں جاتا ہوں اور سبحان ربی اللہ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری زبان پر کسی نے گنے کا رس ڈال دیا وہ عشق چاہتا ہوں جب تم قرآن پڑھو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو بہے تم میرے دیوانے بنو تم اللہ کی سدائیں لگاؤ اور تمہارا قلب میری تجلی سے بھرا ہوا ہو عشق والی عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ عبادت تو برشتے بہت کرتے ہیں لیکن اللہ نے عشق والی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کی ناشکری نہ کریں اسی لیے میں نے قرآن کریم کی دوسری تین آیتیں پڑھی سورہ وضحا کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر تین احسانات فرمائے علم یجید کا یتیم انفعاوا میرے نبی تم یتیم تھے ہم نے ٹھکانہ دیا دادا کے دل میں محبت ڈالی چچا کے دل میں محبت ڈالی وبا جد قبال تمہارے پاس علم نہیں تھا ہم نے دیا ہمارے زانوی نے اتنا پیارا ترجمہ فرمایا وبا جد فہدا فرمایا آپ ناواقف تھے ہم نے آپ کو واقف کرایا نبی کی شان کا ترجمہ ہے یہ اور نبی کی شان میں ایسے ہی ترجمے ہوا کرتے آپ ناواقف تھے ہم نے آپ کو واقف کرایا بابا جگہ کا تیسرا ہمارا انعام تم غریب تھے تنگ دست تھے فقیر تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا ہم نے خدیجہ سے نکاح کرا کر تمہیں مالدار بنا دیا خدیجہ نے اپنی دولت قربان کر دی تمہارے اوپر اسی لیے اللہ کے حبیب پوری زندگی خدیجہ کو نہیں بھولے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے مجھے اپنی کسی شوقن پر رش نہیں آتا تھا لیکن خدیجہ پر آتا تھا اللہ کے نبی جب کوئی بکرا زبا کرتے تو خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے اس کا گوشت جو ہے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے ایک مرتبہ کوئی عورت آئی تو اللہ کے حبیب نے اپنی چادر بچھا دی وہ جب چلی گئی عورتیں تو شک کی مجاز بہت ہوتی ہے حضرت عائشہ نے فوراً پوچھا یہ کون تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خدیجہ کی زہیلی تھی ایک مرتبہ تو بخاری شریف کی روایت میں کہ خدیجہ سے عائشہ سے رہا نہیں گیا تو صاف صاف کہہ دیا کیا اس بدھی کو یاد کرتے رہتے ہو جس کے گال پشکا گئے تھے جو چار شوہروں سے بیوہ ہو کر کے آئی تھی اور اس کو مرے ہوئے بھی لمبا زمانہ ہو گیا کیا اس کو یاد کرتے رہتے ہو مجھ جیسی جوان آپ کو مل گئی اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ تم خدیجہ کے بعد میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ اس نے مجھے تب نبی مانا ہے جب ساری دنیا میرا انکار کر رہی تھی اور اس نے اپنا مال تب قربان کیا ہے جب ساری دنیا مجھے حکار رہی تھی اسی لیے عائشہ کو تو جبریل نے سلام کہا جبریل امین آئے اور فرمایا عائشہ کو سلام خدیجہ کو اللہ نے سلام کہا بخاری کی روایت میں جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ وسلم اللہ آپ کی خدیجہ کو سلام کہہ رہے تو خدیجہ کی ذہانت خدیجہ کی سنجیدگی خدیجہ کا فہم کتنا زبردست ہے کیا جواب دے رہی ہے وعلیکم السلام نہیں ہمارے وہاں تو عورتوں کو اگر آپ یوں کہو نا کہ بھائی فلاں صاحب کو سلام کہہ دینا تو وہ سلام کہنے سے پہلے ہی خود ہی جواب دے دیتی ہے وعلیکم السلام ارے تجھے جواب نہیں دینا ہے وہ تو سلام پہنچانا ہے وہاں مرد بھی کتنے ایسا ہی کرتے ہیں وعلیکم السلام بھائی کسی کو پہنچانے کو جب کہا جائے تو وہاں پہنچانا ہے آپ کو جواب نہیں دینا ہے آپ یوں کہیے مجھے یاد رہے گا ملاقات ہوگی بشرط سہولت تو کہوں گا اس لیے کہ یہ امانت ہے امانت کو پہنچانا واجب ہے اگر تم نے ذمے میں سلام لے لیا تو خدیجہ کیا جواب دے رہی ہے جب اللہ نے سلام بھیجا تو اللہ کے حبیب سے کہہ رہی ہے میرے سرتاج میں اللہ کو کیا جواب دوں کیا دعا کا جواب دوں نہ وہ تو خود سلامتی دینے والا ہے اللہ ہو السلام اللہ تو خود سلامتی دینے والا ہے اسی لیے میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میرے خدیجہ کو اللہ نے جنت میں وہ محل دیا ہے کہ تیس سال تک گھوڑا دوڑاتے رہو میرے خدیجہ کا مکان ختم نہیں ہوگا یہ قربانیوں کے نتیجے میں فرمایا بابا کا آئلن فاضلہ ہم نے تمہیں خدیجہ سے مالدار بنایا تو اب تمہیں بھی تین کام کرنے ہیں یہ تین کام نبی کو کہہ کر اللہ ہم کو سنا رہا ہے بابا وجہ کا آئلن فاضنا پہلا کام عمل یتیم فلاں تک تمہارے پاس کوئی یتیم آ جائے اسے جھرکنا نہ اس کا دل نہ توڑنا نہ دو تو نہ دو محبت کے دو کلمات کہہ دینا اس کے سر پر ہاتھ رکھو گے جتنے بال آئیں گے خدا اتنے گنا معاف کرے گا وہ یتیم فلا تک فلا تنہا کوئی غریب ضرورت مند حاجت مند اپنی ضرورت کو لے کر آ جائیں تو اس کو دان دفت کر نکال نہ دینا نہ دے سکو تو نہ دو لیکن محبت کے دو کلمات کہہ دینا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ تیسرے پارے میں یوں کہا فرمایا کہ اگر تو نے نہیں دیا ہے تو تو فکر نہ کر کہ اس کو کون دے گا فرمایا غنی یون حلیم فرمایا میں غنی ہوں دوسرے جگہ سے اس کا انتظام کروں گا اور تو نے جو اس کو دان تپت کی ہے نا تو میں تیری فوراً پکڑ کر لیتا لیکن میں حلیم ہوں تجھے توبہ کا موقع دے رہا ہوں دان تپت نہ کی جائے نہ دو تو نہ دو کوئی حضر محبت سے دعا دے کر روانہ کر تو بھائی ہمارے پاس نہیں ہے وہ اما بن احمد ربے کا فہد اور ہم نے جو علم دیا ہے اسے پھیلاؤ تبلیغ کرو اس کی دنیا میں عام کرو اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن و حدیث سے اللہ تعالی ہم تمام کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے جوان اپنے آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا سے گندی فلموں سے اپنے آپ کو بچائیں آنکھیں زنا کر رہی ہے کان زنا کر رہے ہیں اور یاد رکھو اگر موبائل ٹون پر آپ نے گائن رکھا ہے اور کوئی دوسرا تمہیں فون کر رہا ہے اب وہ وہاں گائن بج رہا ہے اب جو بیچارہ فون کر رہا ہے اسے تو مجبوراً سننا ہی پڑے گا اس لیے کہ اس نے تو تمہیں فون کیا جتنی دیر وہ بیچارہ سنتا رہے گا اتنا گنا آپ کو ہوگا جنہوں نے اپنے موبائل پر گائب رکھا ہے بھائی ہمارے یہ امال کے ٹھکانے نہیں ہے کہاں دوسروں کے گنا اپنے سر لیں اپنی زندگی کی حفاظت کریں اپنے کانوں کو بچائیں اپنی آنکھوں کو بچائیں اپنے دل و دماغ کو غلط سوچوں سے غلط سوچوں سے بچائیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں ہم نے جوانوں کو بھی کینسر کی بیماریوں میں ایریا رگڑتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے جوانوں کے جنازے بھی دیکھے اور ایسے جنازے دیکھے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی بوتیاں بھی نصیب نہیں ہوئی ان کو بستر میں ان کو چادر میں باندھ کر لانا پڑا ہے اس لیے اللہ ہماری زندگی کی شام کس گلی میں کر دے کچھ پتا نہیں خدا کے واسطے خدا کے واسطے ان تھوڑی سی زندگی میں ناز نہ کرو بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کرو ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکریں کرو جوانوں آپ کی جوانی کی اللہ کے اس امت کو ضرورت ہے اللہ کی اس شریعت کو ضرورت ہے آپ کی جوانی سے بہت کچھ دین کا کام ہو سکتا ہے دعوت و تبلیغ میں نکلو تین دن کا معمول بناؤ چلے کا معمول بناؤ چار مہینے کا معمول بناؤ فضائل کی تعلیم میں بیٹھو گشتوں کی شرکت کرو گھروں کا ماحول بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کے حفظ بناؤ عالم باعمل بناؤ دین پڑھاؤ انہیں اور پھر دین کے ساتھ ساری دنیا پڑھاؤ ان شاء اللہ تعالی وہ بچہ کبھی غلط راستے غلط راستے پر نہیں جائے گا اگر دین ہے پھر دنیا پڑھاؤ اس کو وہ کبھی بگڑ نہیں سکتا ہے اس لیے ماحول بنانے کی فکریں کرے دولت آج ہے کل ختم ہو جائے گی المال و و غالب مال تو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے صبح کا غریب شام کو مالدار شام کا غریب صبح کو مالدار ہو جاتا ہے دولت پہ نہیں اتراؤ شادیوں میں وہ طریق نہ لاؤ جس سے میرا نبی ناراض ہوتا ہو میرا اللہ ناراض ہوتا ہو یہ ناچنا یہ ڈسکو یہ فلاح یہ فلاح یہ سب اسراف ہیں یہ ان لوگوں کے طریقے ہیں جو میرے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہمیں چاہیے کہ ہم ان گندے طریقوں سے میرے نبی نے بہت سادہ نکاح فرمائے ہیں میرے نبی نے اپنی بچیوں کے سادہ نکاح کیے ہیں کوئی تکلب نہیں کیا اپنی بیٹی کا نکاح خود کرایا فاطمہ کا اور ہاتھ پکڑا اور خود لے کر چلنے لگے اور نصیحتیں کرنے لگے ایک نصیحت فرمائی بیٹی تم جس مکان پہ جا رہی ہو وہ میرا چچا داس بھائی ہے میرا علی غریب ہے ممکن ہے میری بیٹی تجھے پکڑو باقا بھی آئے گا بوکے بھی رہنا پڑے گا گھر میں حالات بھی آئیں گے میری بیٹی یاد رکھنا بھوکی رہ جانا پیاسی رہ جانا لیکن میرے بھائی علی کی عزت کا نیلام نہ کرنا یہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو تعلیم تھی ہم وہ تعلیم دینے والے بنے اپنی اولادوں کو جوڑ کا ماحول بنائیں توڑ سے بچائیں معاف کرنے والے بنے جذبات میں بدلہ لینے والے نہ بنو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اگر تم کسی کو معاف کرو گے اللہ قیامت کے میدان میں تمہیں معاف کرے گا ہم معاف کرنے والے بنے درگزر کرنے والے بنے محبت سے رہنے والے بنے اور اپنی شادیوں میں خرافات فضول خرچیاں اسراف ناچ گان اس سے حفاظت کرنے والے بنے اس بیٹی کی زندگی اور اس بیٹے کی زندگی میں کبھی اللہ کی برکت نہیں اترے گی جبکہ اس کے نکاح پر خدا اور اس کا نبی ناراض ہو اس میں برکت کہاں آ سکتی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمی درو شریف پڑھ لیجیے اللہ صلی علی سیدنا حبیب نام شفیعانہ وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہ علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اللہ وفقنا لما تحب و طوضہ من القول والعمل و الفواحش الفواہش والمعاصی والخطایا والزلل اللهم آخرنا و اکثرنا لنا شاننا قلنا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما ہمارے قصوروں سے درگزر فرما سچی توبہ نصیب فرما برائیوں سے حفاظت فرما اللہ ماحول کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اللہ ماحول کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما علماء بعمل پیدا فرما صالحین پیدا فرما حفاظ پیدا فرما رونے والے پیدا فرما مبلغین پیدا فرما امت کے لیے تڑپنے والے پیدا فرما اللہ بیماروں کو شفا دائمہ نصیب فرما مرحومین کی مغفرت فرما مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما کینسر سے حفاظت فرما ایڈ سے حفاظت فرما برین ہیمریج سے حفاظت فرما لکوا اور فالج سے حفاظت فرما مالک دوسروں کے محتاج بن جائیں ایسی بیماریوں سے حفاظت فرما اے اللہ جب تک دنیا کا ظاہر بہتر ہے تو ہمیں زندہ رکھنا اور جب ظاہر بدتر بن جائے تو تو ہمیں اٹھا لینا اللہ جب تک جلائے آپ کو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا اور جب تو اٹھائے تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا اللہ عافیت کی زندگی ہم سب کو عطا فرما اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور قید و بند میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے امت میں دین کی ہوائیں چلا دے امت میں دین کی ہوائیں چلا دے امت میں نبی کی محبت پیدا فرما دے اللہ ہم سب کو ذکر کی حلاوت نصیب فرما نمازوں کا سرور عطا فرما تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما تیری یادوں میں اللہ مزہ عطا فرما شریعت کی فکر اور ذکر کی توفیق عطا فرما اللہ پورے مجمع کی جائز تمنا و جائز حاجات کو پورا فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصل اللہ علیہ نبی الکریم برحمتی کے یار